سفیان نے بیان کیا ان سے عبد الملک نے ان سے ابو سلما نے ان سے حضرت ابو رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے سچی بات جو کوئی شاعر کہہ سکتا تھا وہ لبید شاعر نے کہی ہاں اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے اور امیہ بن نبی صلط جاہلیت کا ایک شاعر مسلمان ہونے کے قریب تھا صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو اکتالیس